إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا ولا تنس نصيبك من الدنيا كما الله الفساد في ان لا يحب بے شک قارون تھا تو قوم موسا سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کرتا رہ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ رہا کر یقین مان کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند رکھتے ہیں سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قارون کون اور کیا تھا مروی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا جیسا کہ تفسیر ابن جرید طبری میں ہے اس کا نصب یہ ہے قارون بن یسہر ابن قاہیث اور موسا علیہ السلام کا نصب یہ ہے موسا ابن عمران ابن قاہیث ابن اسحاق رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتلاتے ہیں یہ بہت خوش آواز تھا تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا اسی لیے اسے لوگ منور کہتے تھے لیکن جس طرح سامری نے منافق پناہ کیا تھا یہ دشمن الہی بھی منافق ہو گیا تھا چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے پھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا تھا قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے بالش بھر نیچا لباس بنوایا تھا جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی اس کے بہت سے خزانے تھے ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لا دی جاتی تو اس کے لیے ساٹھ پنج کلیاں خچر مقرر تھے واللہ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا نہ اکڑ اس قدر غرور نہ کر اللہ تعالیٰ کا نہ بن ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جائے گا قوم کے وائزین نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں انہیں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرتا کہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت ہی نہ کر بلکہ اچھا کھا اچھا پی اچھا پہن اچھا اوڑھ جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا نکاح سے راحت اٹھا حلال چیزیں استعمال کر لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی فراموش نہ کر تیرے نفس کا بھی حق ہے تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے مسکین غریب کا بھی تیرے مال میں ساجھا ہے ہر حقدار کا حق ادا کر اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تو اوروں کے ساتھ سلوک کو احسان کر اپنے اس مفسدانہ رویے کو آسانی سے باز آ جا اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتے